نحمد ہُونسلی رسول کریم فاعوذ باللہ بلّہ الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری امری عمری وحل العقدم السانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ وسر وطم ممبل بالخیر دوسرے پارے کا رکو نمبر بارہ ہے آیت نمبر دو سو بائیس سے دو سو اٹھائیس تک رکو نمبر ٹویلو پارہ نمبر ٹو آیت number two hundred twenty two two two hundred twenty eight پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے ویس سلو نکا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل مہیدی حیض کے بارے میں کل ہوا کہہ دیجیے وہ ازن نجاست ہے یا تکلیف ہے دونوں لکھ سکتے ہیں تزیلو تو الگ رہو ان نسا عورتوں سے فلم حیض میں ولا تک ربو ہن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یت خورنا وہ پاک ہو جائیں فضا پھر جب تتو ہرنا وہ پاک ہو جائیں فا تو ہننا تو آؤ ان کے پاس من حیثو جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحبو محبت رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں سے وہ اور محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں سے نساؤکم عورتیں تمہاری ہر سلکم کھیتی ہیں تمہارے لیے فاتو تو آؤ ہر سکم اپنے کھیت میں انا جس طرح شی تم چاہو تم وقدمو اور آگے بھیجو لی انفسکم اپنے نفسوں کے واسطے وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے والمو اور جان لو انکم بے شک تم ملاقوخ ملاقات کرنے والے ہو اس سے المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو ولا تجعلو اور نہ تم بناؤ اللہ اللہ کو نشانہ ہدف ڈھال کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لی ایمانی کم اپنی قسموں کے لیے ان رو کہ تم نیکی کرو وتکو اور تم تقوی اختیار کرو لکھو اور تم صلح کرو بین الناس درمیان لوگوں کے واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے لا یواخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغوی ساتھ لغو کے لغو بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں بے ارادہ فی ایمانکم تمہاری قسموں میں ولاقیں لیکن یو آخو مواخذہ کرے گا تمہارا بیما بوجہ اس کے جو کسبت کمائی کی قلوبکم تمہارے دلوں نے واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم غفور مغفرت کرنے والا حلیم حلم والا ہے بردبار ہے للذینہ ان لوگوں کے لیے یو لونا جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے تربص انتظار کرنا ہے اربعتی چار اشہورن مہینے فعین پھر اگر وہ رجوع کر لیں فن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے وین ان عظموں اور اگر وہ ارادہ کریں اطلاقہ طلاق کا فعن اللہ تو بے شک اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربسنا روکے رکھیں بینفسہن اپنے آپ کو تین قروئن قروئن کرو کو کرو ہی لکھ لیجئے اس پہ بات ہوگی ان شاء اللہ تعالی اور آسانی کے لیے لکھنا چاہیں تو حیض بھی لکھ سکتے ہیں ولا یا ہلو اور نہیں جائز لہن ان کے لیے ان جے کے یک تم نہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحام ان کے رحموں میں ان کننا اگر ہوں وہ منا ایمان رکھتی باللہ ہی اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخر پر وب اور ان کے شوہر احقو زیادہ حقدار ہیں بیردی ہننا ان کو لوٹا لینے کے فی ذالکہ اس عرصے میں اس زمانے میں ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں اصلاحن اصلاح کا ولہن اور ان عورتوں کے الزی ماند اسی کے ہیں علیہن اوپر ان عورتوں کے بریکٹ میں آپ لکھیے مردوں کے حقوق بالمعروف معروف طریقے سے ولر رجالی اور البتہ مردوں کو علیہن ان پر بریکٹ میں لکھیں عورتوں پر درجہ ایک درجہ حاصل ہے واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے والا ہے بس جی اب ہم تلاوت سنیں گے ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم